وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین مرتق اعلیٰ حضرت کوئی نیا بھی نہیں ہے مرتق اہل سنت جماعت جو اسلام کی صحیح پہچان ہے اور اسلام کا دوسرا نام ہے اسی مطلب کہ بتائیے سورج جماعت کی پہچان کا نام زمانے میں آ مستق میں سب سے بڑی چیز حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے بے شک اللہ کہتے ہیں یار حضرت کہ ہر مومن کے دل کی آواز ہے

رسول کی محبت کی نعمت یہ کن لوگوں کو ملتی ہے وسیلے والوں کو ملتی ہے جو پہ وسیلہ ہے ان کی کڑی کٹی ہوئی ہے مسجد والوں کی کھڑی جڑی ہوئی ہے یاد ہے وہاں بدلاؤ لے کے چلے یہ سب محبت کس کے وسیلے سے artık sakın ya Resulallah Hazretleri. سرات مستقیم یہ کوئی اور چیز نہیں ہے فاتحہ میں پڑھتے ہو اب فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں جو فاتحہ سے چڑھتے ہیں فاتحہ کے منتر ہیں لیکن فاتحہ کی برکت اس کا نصیب ہے وہ سننے کا نصیب ہے سبحان فاتحہ میں کیا ہے اے دن اس المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا

فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سبحان الله سبحان الله سبحان الله جو اللہ کی تحت طریقے تو وہ ان کے ساتھ ہے جن جی، پر نے اپنا اظہار فرمایا یعنی نبیوں کے کے ساتھ ساتھ ہیں ہیں صدیقین شہیدوں کے ساتھ ہیں صالحین کے ساتھ ہیں اب کیا گروہ ہے جو سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں سے مستقی اہل حضرت برادر الگ الگ پوری سنیت نکل کے آ گئی سبحان ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ آئے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں اب پھر یہاں پر کسی زمانے کی تفصیص نہیں ہے کسی مکان کی تفصیص نہیں ہے کہ جرمنی میں ہے جو ساتھ ہے ہندوستان میں ایسے ساتھ ہے اس زمانے میں ساتھ ہیں دنیا میں ساتھ ہیں ارے دنیا میں ساتھ ہیں مرتے وقت تمہارے ساتھ ہیں قبر میں تمہارے ساتھ ہیں اور حضر میں تمہارے ساتھ سبحان اللہ جی۔ وسلم اسی کو یہی بند تک یاد آ ہے ہے گلابی کیسی کہ ان کو اپنا مالک سمجھو اپنے تن کا من کا دھن کا مالک سمجھو یہی کہ ان کے نام اور ان کو مالک سمجھو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک حبیب یعنی محبوبوں کو نہیں میرا تبلیغ کے بل بالکل سے مالک عالم کہا پھر کس کو کیا اور قرآن کہتا ہے حضرت نام رکھا عبد المصطفیٰ کے بندیوں کا لہابیوں کا شرک کا دفتر کھل گیا بولے شرک ہو گیا یقین آج اے محبوب تم فرما دو میرے بندوں کو اپنا بندہ کر کے لوگوں میرے بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بے شک اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو تو ایک جگہ ایک تو یہ فر کہ میرے بندوں کو اپنا بندہ سہ کرے پکارو اور ادھر کہا کہ رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس بننا نہ اللہ کی رحمت کون ہے قرآن کہتا ہے کا ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کس رحمت ملے گی نعمت ملے گی محمد الرسول اللہ کے واسطے اپنا بندہ کر دیا پھر تجھ کو کیا کیا سنا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نے ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا تجھ کو کیا سبحان اللہ اللہ یا ہو تو سرکار کے نماز اکتی سے نکل جائے پھر پھر سے واپس نہیں آئیں گے اللہ اکبر لا یا ہو تو آگے کوئی گاڑی نہیں والے بھائی ہے ماں پھر تجھ کو کیا ہے سنیت رسول کی غلامی کی شخص یہ ہے کہ رسول سے نسبت رکھو رسول کے غلاموں سے نسبت رکھو رسول کی امت کے اولیاء سے نپس رکھو علماء سے نسپت رکھو اپنا رشتہ ان سے رکھو جن کی نسبت رسول اللہ سے ہے اور جن کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے وہ اگر کیا تمہارے خون کا رشتے دار ہو تو ان سے کوئی رشتہ سنیت اور سجھے کلیت دونوں ساتھ نہیں کر سکتے کی عادت یہ ہے کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں آپ کے مصطفیٰ تو تجھ کو دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا اور حضور کی غلامی کا کیا سمرہ حالت سارے سنڈنگ تنواری کر رہے ہیں صرف اتھی جی نہیں کر رہے سارے سننے کے لیے کر رہے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عشق و محبت عشق یہی جی سچا پیغام ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ایمان بارو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جائے